السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے شور مچاتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ارے کہانی سننے سے پہلے جی آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں جانتی ہوں میں شاباش آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک اور کہانی یہ جنگل والی کہانیاں مجھے بڑی پسند آتی ہیں آپ کو بھی آتی ہیں نا کہانی کا عنوان ہے اچھا پڑوسی اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے جاوید بسام نے نہر کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں پیپل کے درخت پر ایک الو کا بسیرا تھا وہ تمام دن سونے یا اونگنے میں گزار دیتا لیکن رات ہوتے ہی چاقو چوبند ہو جاتا آس پاس کے درختوں پر اور پرندے بھی رہتے تھے بے شمار گلہریاں بھی بھاگتی دوڑتی رہتی تھیں بہار کی ایک روشن صبح کو الو کے گھونسلے کے سامنے کھٹ بڑائی نے اپنا گھر بنانا شروع کیا کھٹ بڑائی کیا چیز ہوتی ہے وہ ایک پرندہ جس کی چونچ ہوتی ہے اور وہ درخت میں کھٹ کھٹ کھٹ کر کے اپنا گھر بناتا ہے وہ اپنی نوکدار سخت چونچ درخت کے تنے پر مار رہا تھا اس کی سرخ کلی دھوپ میں چمک رہی تھی پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ میں اس کی کھٹ کھٹ سب سے نمایاں تھی وہ لگاتار ایک ہی جگہ اپنی چونچ مار رہا تھا صبح سے دوپہر ہو گئی اور دوپہر سے سپہر ہونے کو آئی لیکن اس کا کام ختم نہ ہوا الو نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا وہ بہت دیر سے جاگ رہا تھا لیکن آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا شام ہوئی تو کھٹ بڑی کہیں اڑ گیا دوسرے دن الو گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ مسلسل کھٹ کھٹ کی آوازوں سے کھل گئی سورج چمک رہا تھا اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں کھٹ بڑھئی آج ایک نئی جگہ سوراخ کر رہا تھا الو کچھ دیر برداشت کرتا رہا پھر غصے سے چلایا بند کرو یہ کھٹ پٹ کھٹ بڑھئی نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور بولا کیوں کیا میں اپنا گھر نہ بناؤں لیکن کل تم دوسری جگہ سوراخ کر رہے تھے <laughs> وہ جگہ میری بیوی کو پسند نہیں آئی تمہارے اس شور سے میری نیند خراب ہو رہی ہے تو تمہیں دن میں سونے کو کون کہتا ہے دن تو اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے کھٹ بڑا ہی بولا میرا دن رات کو ہوتا ہے اللہ نے مجھے دوسروں سے الگ بنایا ہے اور تم کیوں ہر دو دن بعد نئی جگہ گھر بنانا شروع کر دیتے ہو الو غصے سے بولا میری مرضی جہاں دل چاہے گا گھر بناؤں گا جنگل سب کے لیے ہے اور تم نے کبھی غور کیا ہے میرے بنائے ہوئے گھرے گھر دوسرے پرندوں کے کتنے کام آتے ہیں کھٹ بڑے نے ترکی بترکی جواب دیا ایک گلہری جو خوراک کی تلاش میں درخت سے اتر رہی تھی رک کر ہنس دی اور ان کی بحث دلچسپی سے سننے لگی الو بولا تمہاری اس حرکت سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے ہاں مجھے بھی تمہاری بہت سی حرکتوں سے تکلیف پہنچتی ہے جب تم چاندنی رات کے سناٹے میں بھیانک آوازیں نکالتے ہو تو میرے بچے ڈر جاتے ہیں اور جب تم چوہے شکار کر کے لاتے ہو اور ان کا جسم تمہارے منہ میں اور دم منہ سے باہر لٹک رہی ہوتی ہے تو کراہیت سے میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کٹ بڑی چمک کر بولا گلہری پھر ہنس پڑی <laughs> الو نرم پڑتے ہوئے بولا تمہاری باتیں کسی حد تک درست ہیں لیکن میں تمہیں جان بوجھ کے تکلیف نہیں پہنچاتا اگر تم کچھ دور جا کر اپنا گھر بنا لو تو اچھا ہے ہاں، اب تو میں نے یہاں شروع کر دیا ہے کھٹ بڑی اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا تمہارا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا الو بڑبڑایا کھٹ بڑی نے اس کی آواز نہ سنی اور اپنے کام میں لگ گیا الو کا نیند سے برا حال تھا لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی چونک کر جاگ جاتا آخر اس نے آنکھیں کھول دیں اور سوچ میں گم بیٹھا رہا دوپہر ہوئی تو کھٹ بڑے خوراک کی تلاش میں چلا گیا الو نے پروں کو پھڑ پھڑایا اور تیزی سے ایک طرف پرواز کر گیا کچھ دیر بعد گلہری نے دیکھا کہ الو سوراخ میں کچھ بھر رہا ہے پھر وہ اپنی جگہ پر چلا گیا ذرا سی دیر میں کھٹ بڑھئی واپس آ گیا اور دوبارہ کام شروع کیا کھٹ کھٹ کھٹ لیکن وہ اس سے بے خبر تھا کہ الو نے اس کے گھر میں گوند بھر دیا ہے جیسے ہی کھٹ بڑئی نے اپنی چونچ سوراخ میں ماری چپ چپا لیس دار گوند اس کے چہرے اور گردن پر لگ گیا اور کچھ منہ میں بھی چلا گیا وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اپنی چونچ سختی سے بند کر لی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے آخر وہ ایک شاخ پر دم ساتھ کر بیٹھ گیا اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد گوند سوکھ گیا جس کی وجہ سے اس کی گردن اکڑ گئی اور چونچ چپک گئی اس پر وہ اور پریشان ہو گیا اور گھبراہٹ میں سر ادھر ادھر مارنے لگا گلہری سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ اس کے پاس آئی اور بولی کیا ہوا بھائی کھٹبڑی لگتا ہے کسی مشکل میں پھنس گئے گیا بڑئی نے بے بسی سے گردن ہلائی او ہو تمہاری تو چونچ ہی نہیں کھل رہی اب اس کا کیا ہوگا وہ سوچتے ہوئے بولی میرا خیال ہے الو دادا ہی اس کا حل بتا سکتے ہیں الو بھی سب دیکھ رہا تھا اس نے سوچا اتنی سزا کافی ہے چنانچہ بولا جو نہر کے پانی سے سر دھو لو کھٹ فوراً اڑ گیا وہ واپس آیا تو شرمندہ نظر آ رہا تھا گلہری بولی ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور صدا سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اچھا پڑوسی وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف نہ دے ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کھٹ بڑھئی نے سعادت مندی سے گردن ہلائی اور ایک طرف اڑ گیا الو نے جمائی لی اور اطمینان سے آنکھیں بند کر لی اور گلہری وہ بیجوں کی تلاش میں پھرتی سے درخت سے اتر گئی اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ